پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف واپسی ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوا کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھو اگر وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھسیٹیں گے چھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے ہم بھی اپنے جلات فرشتوں کو بلاتے ہیں دیکھو تم ہر گس اس کی اطاط نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو